بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں فخر لودی ایک بار پھر آپ کے سامنے اور آج ہمارا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا لیکچر نمبر ففٹین اس لیکچر نمبر ففٹین پہ گفتگو ہم کریں گے آج کے ہم جو ٹاپکس ہیں ان پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے لیکچر نمبر فورٹین میں کیا کچھ باتیں کی تھیں تاکہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا سکیں تو یہ ایک ریکیپ ہم دیکھتے ہیں پچھلے لیکچر کے لیکچر نمبر فورٹین میں ہم نے تین چار چیزیں دیکھی تھیں اور انہی کے حوالے سے ہم آج بات کو آگے بڑھائیں گے سب سے پہلے ہم نے اپنی گفتگو کو جو لیکچر نمبر تھرٹین میں ہم نے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ آبجیکٹس کی آپس میں ریلیشن شپس کیا ہوتی ہیں تو اسی گفتگو کو ہم نے جاری رکھا تھا اور ہم نے انہیریٹنس ایسوسیشن ایگریگیشن کمپوزیشن ان ریلیشن شپس کی بات کی تھی اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ جس کے بارے میں ہم نے ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ جو انہیریٹنس کی ریلیشن شپ ہوتی ہے یہ کلاسز کے درمیان میں ریلیشن شپ ہے اور جو ایگریگیشن ایسوسیشن کمپوزیشن یہ جو ریلیشن شپس ہیں یہ ان کلاسز کے انسٹنسز کے درمیان میں ریلیشن شپ ہے ایکچولی کہ وہ جو آبجیکٹس جو بنیں گے وہ آپس میں کس طریقے سے انٹریکٹ کریں گے وہ آپس میں کس طریقے سے ریلیٹڈ ہوں گے پھر ہم نے ان آبجیکٹس کی ریلیشن شپ کے حوالے سے ہم نے کارڈینلٹی کی بات کی تھی یہ کارڈینلٹی بالکل وہی چیز ہے جو ہم ڈیٹا بیس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ یہ one to one relationship many to many relationship one to many relationship یہ جو ریلیشن شپس جو ہے یہ کارڈینلٹی اس کی ہم کنکریٹ ایگزامپلس کے حوالے سے بعد میں چل کے دوبارہ بات کریں گے دوسرا جو ہم نے اس سے جو ہم نے آگے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ آبجیکٹس کا اس پورے سسٹم میں امپورٹنس کیا ہے تو جو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سسٹم کو اینالائز کرتے ہیں تو آپ کلاسز اور آبجیکٹس جب اس کے بیچ میں نکلتے ہیں اور ان کی ریلیشن شپس جب آپ کے سامنے آتی ہیں تو اگر آپ یہ اس سارے نیٹورک کو کنیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں یہ سارے آبجیکٹس آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں ان کی کلاسز آئیڈینٹیفائی کر لیں اور ان کے درمیان میں ریلیشن شپس آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں تو آپ کا ایک زیادہ تر حصہ کام کا ماڈلنگ اور ڈیزائن کے حوالے سے ہو جاتا ہے یہ ہم ڈومین ماڈل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ چیز جہاں تک اس کا اسٹیٹک پکچر کا تعلق ہے تو وہ جو آبجیکٹ ماڈل جس کا ہم نے نام دیا تھا وہ اس آبجیکٹ ماڈل میں یہ اسٹیٹک پکچر یہ واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے تو ہمارا ایک آبجیکٹو اس آبجیکٹ ماڈل کو بنانا ہے ایک بار آبجیکٹ ماڈل بن جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس کے ڈائنامک بہیویئر وغیرہ کے بارے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں actually this is an iterative process کچھ زیادہ تر آبجیکٹ آبجیکٹ ماڈل بن جاتا ہے پھر ہم ڈائنامک بہیویئر کی بات کرتے ہیں اس سے کچھ اور چیزیں سامنے آتی ہیں جو آپ کے آبجیکٹ ماڈل کا حصہ بن سکتی ہیں لیکن اس کے بارے میں ہم ذرا ڈیٹیل میں آگے چل کے بات کریں گے اس وقت صرف ہم صرف آبجیکٹ ماڈل کے بارے میں بات کر رہے ہیں تیسرا سوال جو امپورٹنٹ سوال جو ہم کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ اچھا ہم نے یہ آبجیکٹس اور کلاسز کی بات تو کرنی ہے how to identify these objects and classes اس میں میں نے ذکر کیا تین ڈفرینٹ میتھڈس کا ایکچولی تو بہت سارے ہیں لیکن تین کا میں نے ذکر کیا تھا ان میں سے دو کو ہم دیکھیں گے ایک کو ہم نے پارشلی پچھلی بار دیکھا تھا ایک کو ہم آگے چل کے ایک ڈیٹیلڈ ایگزامپل میں ہم دیکھیں گے تو وہ جو تین جو میتھڈس تھے بوچ کا بوچ میتھڈ جس میں ڈیٹا فلو ڈائگرامس کے ذریعے سے آپ آبجیکٹس اور ان کے بیہیویئر کے بارے میں بات کرتے ہیں دین ایبٹس کا ٹیکسچل انالیس کا میتھڈ جس میں جو آپ کا جو ریکوائرمنٹس جو لکھی جاتی ہیں اس کو اس کا جو ابھی ڈاکومنٹ ہے اس کو آپ ٹیکس کو اسکین کرتے ہوئے اس میں nouns and verbs and adjectives اور اس طرح کی چیزیں آپ نکالتے ہیں یہ ایبٹ کا میتھڈ گرام وغیرہ نے ایکسٹینڈ کیا اور وہ میں نے پچھلی بار ٹیبل کے ذریعے آپ کو ایگزامپلس کے ذریعے ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے یہ مختلف کمپوننٹس لینگویج کے اسپیچ کے جو کمپوننٹس ہیں یہ کس طریقے سے جو ہمارے آبجیکٹ ماڈل کے کمپوننٹس میں سامنے آتے ہیں تو ناؤنس اینڈ وربس ٹپیکلی جو ناؤنس جو ہیں وہ آپ کے آبجیکٹس کی طرف اشارہ کریں گے جو وربس جو ہیں وہ آپ کے اس کے بیہیویئر کی طرف اشارہ کریں گے then we had other things verbs کی مختلف قسمیں اینڈ سو فورتھ وہ پچھلی بار ہم ڈیٹیل میں اس کو دیکھائے تھے اس کے بعد جب ہم نے اپنی گفتگو جو یہاں پر ختم کی تھی وہ تھا we were discussing the problem of classification اور اس میں میں نے آخر میں ایک عجیب و غریب قسم کی پرابلم کہہ لیں یا ایک اسٹیٹمنٹ جو گریڈی بوچ سے لی گئی تھی کہ what's similar between goldfish and a book ایک عجیب و غریب قسم کی یہ چیز لگتی ہے جس میں آپس میں بظاہر کوئی چیز سملیرٹی نہیں لگتی اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ actually it all depends upon what kind of problem are you trying to solve کس ڈومین میں آپ کام کر رہے ہیں اگر یہ ڈومین آپ کی اس طریقے سے ہے کہ یہ یہ جو ڈیکوریشن کے لیے اگر سے کچھ چیزیں ہم رکھ رہے ہیں تو اس میں کتابیں بھی ہو سکتی ہیں گولڈ فش بھی ہو سکتی ہے اور اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو گانا گا سکتی ہیں فار ایگزامپل تو پھر ان میں یہ دونوں چیزیں اس کیٹیگری سے باہر آ جائیں گی یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہوں گی جو گانا نہیں گا سکتی تو again there is something similar between these two تو سملیرٹی تلاش کرنے کے لیے یو نو اٹ ہمیں بہت زیادہ توجہ اس چیز پہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس پرابلم کو سالو کر رہے ہیں اور اس پرابلم میں اس خاص آبجیکٹ یا اس خاص اینٹی کا کیا تعلق ہے دوسرے پروجیکٹ دوسرے آبجیکٹ سے یہ ایک نہایت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور اسی سے ہم آگے چل کے آج کی بات آگے بڑھائیں گے تو اس کلاسیفکیشن کے پرابلم کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کلاسیفکیشن ہے کیا چیز یہ جو بھی گولڈ فش اور بک کی بات کی تھی کلاسیفکیشن میں آپ کو اس ایگزامپل کے ذریعے واضح کروں گا جس میں ہم مختلف طرح کے جانور ہم دیکھ رہے ہیں یہ جانور لیٹ سے کہ ہمارے سامنے شروع میں چند جانور ہیں جس میں گھوڑا ہے گدا ہے ایک کوا ہے چڑیا ہے اس طرح کے جانور ہیں تو مچھلی ہے جب ہم ان جانوروں کو ہم جانوروں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے ایک فوری طور پہ جو کلاسیفیکیشن سامنے نظر آتی ہے کہ ان میں کچھ خشکی کے جانور ہیں کچھ پانی کے جانور ہیں کچھ اڑنے والے جانور ہیں تو ایک کلاسیفیکیشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کوا چڑیا یہ چیل جو ہے یہ اڑنے والے جانور ہیں یہ گھوڑا گدا بیل یہ خشکی کے جانور ہیں اور وہ مچھلی اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہیں یہ پانی کے جانور ہیں دس از ون کلاسیفیکیشن جب ہم اسی چیز کو ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلاسیفیکیشن سے ہم یہ تین اس کی کلاسز ہم نے بنا لیں یہ ایک اینیمل کلاس سے ان یہ تین چیزیں انہیریٹ ہوں گی land animals sea animal or water animals and then you know things that can fly or animals that can fly تو جب ہم نے یہ تین کلاسز بنا لی تو اب ایک چوتھا طرح کی ہمارے سامنے ایک سامنے چیز آئی لیٹ سے کہ وی ہیو دس تھنگ یہ کچھوا ایک سامنے آ گیا اب یہ کچھوا ہم اس کچھوے کو کیا کریں کیا یہ ہم یہ کہیں کہ یہ خشکی کا جانور ہے کیا یہ ہم کہیں کہ یہ پانی کا جانور ہے in this particular case maybe we have to sort of create another kind of class اور یہ ایک چوتھی کلاس کا جانور بنے گا جو پانی اور خشکی دونوں پہ رہ سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے مختلف آبجیکٹس آپ کے سامنے آئیں گے ان آبجیکٹس کو جب آپ گروپنگ کریں گے تو اس کے ساتھ ان کی کلاسز بھی بن جائیں گے تو کسی بھی آبجیکٹ سے کلاسز ڈرائیو کیسے ہوتی ہیں آپ کے سامنے جب سارے آبجیکٹس ہیں آپ ان کو اینالائز کرتے ہیں اس پرابلم ڈومین کے حوالے سے کہ پرابلم میں آپ کو کیا چیز چاہیے اور پھر آپ ان کی گروہ بندی کرتے ہیں اور اسی گروہ بندی کا نام جو ہے یہ کلاسیفیکیشن ہے آئیے ذرا ایک اور ذرا ایگزامپل دیکھتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے یہ سلائڈ پیش کرتا ہوں اس سلائڈ میں ایک آپ کو گھوڑا نظر آ رہا ہوگا اب آپ اس کے بارے میں ذرا سوچئے اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ یہ گھوڑے کو آپ کیسے کلاسیفائی کریں گے جب آپ اس کے بارے میں آپ سوچیں گے کہ یہ ایک گھوڑا ہے اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہو سکتی ہے تو ایک فوری طور پہ جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ ہے کہ اس کی کلاسیفیکیشن ایک اینیمل کے طور پہ ہو ابھی جو پچھلی اگزامپل جو ہم نے دیکھی تھی اس میں this was a land animal یہ ایسا جانور جو خشکی پہ رہتا ہے لیکن اگر ذرا اس پہ تھوڑا سا اور غور کریں تھوڑی دیر اس پہ توجہ دیں تو شاید آپ کو نظر آئے کہ یہ اس کی کچھ اور بھی خصوصیات ہو سکتی ہیں جس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں اب یہ خصوصیات آپ کو کیسے نظر آئیں گی یہ خصوصیات آپ کو نظر آئیں گی اس پرابلم ڈومین کے میں جس پرابلم ڈومین کے حوالے سے اس گھوڑے کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ خصوصیات جو ہیں یہ تین چار مختلف طرح کی ہو سکتی ہیں ڈیٹا ڈریون ہو سکتی ہے بیہیویئر ڈریون ہو سکتی ہے یا رسپانسبلٹی ڈریون ہو سکتی ڈیٹا ڈریون اگر ہم دیکھیں تو ڈیٹا ڈریون کیا چیز ہوگی کہ یہ ایک گھوڑا ہے یہ ایک جانور ہے جس کی دم ہے جس کا سر ہے جس کی ٹانگیں ہیں جس کا باقی جسم ہے so these are the attributes this is the data this object or this animal کنٹینس اور اس چیز کے بارے میں اس کی اپنی انفارمیشن ہوگی behaviour driven this is an animal which can walk run and it eats تو یہ اس کا بیہیویئر ہے تو یہ ایسا جانور ہے جو بھاگتا ہے اگر آپ نے اس حوالے سے اس کو دیکھنا ہے تیسری چیز responsibility driven this something that can carry things یہ کمیونیکیشن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے کوئی اور ریسپانسبلٹیز دیکھی جا سکتی ہیں جو گھوڑے کے حوالے سے آپ دیکھ سکیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایک جب آپ نے گھوڑے کو سامنے دیکھا اگر آپ اس کو ایک مایوپک ویو سے آپ دیکھیں ایک اوپری نظر سے دیکھیں تو شاید آپ صرف یہ سوچیں کہ یہ ایک جانور ہے لیکن اگر آپ اسے سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہوگی کہ اس کے مختلف اینگلز ہو سکتے ہیں اس کو یہ کوئی کسی اور کیٹیگری میں بھی آ سکتا ہے دو تین کیٹیگریز ہم نے دیکھی تھی ہم نے وہ کیٹیگریز کس طریقے سے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ڈیٹا ڈریون بہیویئر ڈریون یا ریسپانسبلٹی ڈریون مثلا اگر ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے پاس یہ مختلف چیزیں ہیں اور ہمارا ڈیٹا جو ہم مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے کون سی چیزیں ہیں جن کی دم ہوتی ہے تو پھر وہ گھوڑا ان سب چیزوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا جس میں گدا بیل گائے اور وہ بلی کتا ہر وہ چیز جس کی دم ہوتی ہے اگر آپ اس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی کیٹیگری وہ بن جائے گی اور وہ اس کلاس سے بلونگ کرے گا اگر آپ اس کو رسپانسبلٹی ڈریون کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بڑی آسانی سے یہ اگر لٹ سے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جس پہ ہم سامان ایک جگہ سے رکھ کے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے اگر تین چیزیں ہوں گھوڑا کار گدا ٹرک تو ان ساری چیزوں کو آپ ایک ہی کیٹیگری میں آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ ساری کی ساری اس کیٹیگری سے بلونگ کرتی ہیں جس میں آپ سامان کو جس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں کلاسیفکیشن کا جو کانسیپٹ ہے جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے یہ آبجیکٹ ماڈلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک نہایت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور جتنا آپ بہتر کلاسیفیکیشن چیزوں کی آپ کر پائیں گے اتنا آپ کا یہ ماڈل بہتر ہوگا اتنا زیادہ اچھا سسٹم بنے گا اور اس میں ضروری چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی آبجیکٹس کو دیکھ رہے ہوں اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں سوچ رہے ہوں تو اس کو ہر اینگل سے آپ اسے دیکھنے کی کوشش کریں ہر اینگل سے اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں اور کھلے ذہن سے اس کو سوچنے کی کوشش کریں اپنا ذہن کھلا رکھیں مایوپک ویو نہ ہو آپ تنگ نظری کی طرف سے اس کو نہ دیکھیں جس طریقے سے ہم نے گھوڑے کی مثال دی اگر آپ گھوڑے کو صرف ایک جانور کے طور پہ آپ دیکھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پرابلم ڈومین میں ایسی چیز آپ کی ریکوائرمنٹ ہو کہ آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ آپ نے ان سب چیزوں کا احاطہ کرنا ہے اپنے آبجیکٹ ماڈل میں اپنے سسٹم میں ان سب چیزوں کے بارے میں انفارمیشن رکھنی ہے جو کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں تو اگر آپ نے گھوڑے کو صرف ایک جانور کے طور پہ دیکھا اور ایسی چیز کے طور پہ نہ دیکھا ایک ایسے آبجیکٹ کے طور پہ نہ دیکھا جو کمیونیکیشن میں ہیلپ کر سکتا ہے یا چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا کسی انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتا ہے تو پھر آپ کے سسٹم میں وہ کمی رہ جائے گی اور پھر وہ آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ جب ایکچولی جب آپ گھوڑا یا کوئی اور چیز بیچ میں رکھیں تو وہ آپ کے سسٹم میں شامل نہ ہو اور جب جس کی رکھنے کی ضرورت ہوگی اور آپ کا سسٹم نامکمل رہ جائے گا تو once again classification is a very very important and significant concept اور اچھی کلاسیفیکیشن اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ سسٹم کو ایک اوپن نظر سے آپ دیکھیں گے اپنی ذہن کو کھلا رکھ کے چیزوں کے بارے میں ان کا تجزیہ کریں گے جب ہم آبجیکٹ ماڈل کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی ریپرزینٹیشن کا ذکر کرتے ہیں تو لا محالہ یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ اس آبجیکٹ ماڈل کو لکھا کیسے جائے کاغذ پہ کیسے پریزنٹ کیا جائے یا بنایا کیسے جائے تاکہ اس کو ہم ایک اسٹینڈرڈ طریقے سے ہم اس کو پڑھ سکیں تو اس کے لیے نوٹیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے notation is just like language کوئی بات آپ کرتے ہیں جب تک آپ نے دو آدمیوں کے درمیان میں کمیونیکیٹ کرنا ہے جب تک ایک اسٹینڈرڈ لینگویج کے ذریعے ہم وہ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی تو لینگویج ایسی ہونی چاہیے ایسی چیز ہونی چاہیے جو ہر ایک کو اس کے بارے میں پتہ ہو اور ایک اسٹینڈرڈ طریقے سے اس کو پڑھا جا سکے تو this is what this notation is all about جو نوٹیشن ہم دیکھیں گے یہ نوٹیشن ایک ایولیوشن کی صورت میں سامنے آئی ہے اس سے پہلے میں نے گریڈی بوچ کا ذکر کیا بوجھ کی ایک نوٹیشن تھی بوجھ میتھڈ اور وہ اس کے ساتھ بوجھ نے اپنی نوٹیشن ایک ڈیولپ کی ہوئی تھی دین جیمس رمبا کا شاید کسی موقع پہ ذکر آیا تھا James Rumbaugh is once again a very important and significant name in object oriented world James Rumbaugh کے بغیر آبجیکٹ اورینٹیڈ میتھڈالوجی کا ذکر نامکمل ہے جیمس رمبا کا میتھڈ تھا او ایم ٹی کے نام سے تو اس او ایم ٹی میں جو نوٹیشن تھی وہ جیمس رمبا کی نوٹیشن تھی اینڈ دین یوز کیسز جو ایوار نے اس انوینٹ uh, کیے ان کی ان تینوں کا مکسچر ہو کے ایک جو لینگویج یا نوٹیشن بنی اس کو یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج یا یو ایم ایل کا نام دیا گیا تو ہم یہ اس آبجیکٹ ماڈل کے حوالے سے بھی اس uh, یونیفائڈ لینگویج یا یونیفائڈ نوٹیشن کو دیکھیں گے تو آئیے چلتے ہیں کہ یہ نوٹیشن ہم دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹ ماڈل کس طریقے سے بنایا جاتا ہے یو ایم ایل میں تو یہ میں آپ کے سامنے ایک تھوڑی سی یو ایم ایل کی ایک طریقے سے سمری میں پیش کر رہا ہوں آبجیکٹ ماڈل کے حوالے سے اس میں یو ایم ایل ایک بہت بڑی لینگویج ہے اس میں بے شمار چیزیں ہیں یوز کیس تو آپ نے پہلے دیکھا ہیں اور بھی چیزیں ہیں یہ صرف آبجیکٹ ماڈل کے حوالے سے سب بات کر رہا ہوں اور اس کی یہ سمری ہے تو یہ ذرا اسکرین دیکھتے ہیں یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اور اس میں میں پھر مختلف اس کے کمپوننٹس جو ہیں اس میں آپ کو میں ایکسپلین کروں گا اس سلائڈ میں آپ کو پانچ باکسز نظر آ رہے ہوں گے یہ جو پانچ باکسز جو ہیں یہ بیسیکلی کلاس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سو so بیسیکلی اس میں ایک کلاس ہے جس کا نام صرف کلاس ہے then we have class one class two class three and class four اور ہر باکس میں تین خانے بنے ہوئے ہیں یہ تین خانے کس طریقے سے ہیں پہلا خانہ جو ہے وہ کلاس کا نام ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ جو چار جو مختلف کلاسز ہیں ان کے نام ہیں پہلی کا نام کلاس تھا پھر class one class two class three class four تو جو بھی آپ کا نام ہوگا تو وہ اس کلاس کا نام یہ سب سے اوپر یہ پہلے خانے میں صرف اس کا نام آ جائے گا اس کے علاوہ جو دوسرا خانہ ہے اس میں کلاس کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں انفارمیشن جو اس کلاس میں جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں ریمبر کہ ہر کلاس میں آپ نے جو چیزیں ہر کلاس میں جو آپ نے بتانی ہیں وہ کیا ہے کہ اس میں کیا ڈیٹا کیا ہے اس کلاس میں اور اس کا بیہیویئر کیا ہے جو ڈیٹا جو کلاس کا ہے وہ ایٹریبیوٹس کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے اور جو بہیویئر ہے جو وہ اس کے آپریشنس کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے تو جو سیکنڈ باکس ہے یہ اس کی ایک کلاس کے ڈائگرام میں وہ سیکنڈ باکس یا دوسرا خانہ جو ہے یہ ایٹریبیوٹس کا خانہ ہے یہاں پر اس کلاس کے جو جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ لکھے جائیں گے اور تیسرا خانہ اس کلاس کے جو آپریشنز جو ہیں وہ یہاں پر لکھے جائیں گے ان کے بارے میں انفارمیشن ہوگی سو بیسکلی ایک کلاس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یو ایم ایل میں یہ ایک ڈبا ہوتا ہے جس میں تین خانے ہوتے ہیں پہلا خانہ کلاس کا نام دوسرا اس کے ایٹریبیوٹس اور تیسرا اس کے آپریشنس تو یہ تو ہو گئی سب سے پہلے آبجیکٹ ماڈل میں کلاس کس طریقے سے ریپرزینٹ کی جاتی ہے یو ایم ایل نوٹیشن میں دوسرا اس میں ہے کہ یہ آپ کو ایک ایرو سا نظر آ رہا ہوگا یہ ایرو جو ہے یہ انہیریٹنس کی نشاندہی ہے یہ جس کلاس میں یہ تیر کا نشان ہو جس کلاس کو ٹچ کر رہا ہو اس کا مطلب ہے یہ سپر کلاس ہے اور یہ جو ایروز جس کلاسز سے نکل رہے ہیں یہ اس کی سب کلاسز ہیں سو so اس میں ہمارے پاس ایک سپر کلاس ہے اس آبجیکٹ ماڈل میں جو سامنے آپ کی اسکرین نظر آ رہی ہے وہ سپر کلاس ہے جو جس کا نام کلاس اٹ سیلف ہے اور اس کی جو سب کلاسز ہیں وہ کلاس ٹو اور کلاس تھری ہیں اب یہ جو سب کلاسز جو ہیں یہ سپر کلاس کے جو ایٹریبیوٹس اینڈ آپریشنس کو انہریٹ کریں گی اور اس کے علاوہ اس کے اپنے ایٹریبیوٹس اور آپریشنس جو ہوں گے جو کلاس ٹو میں ایٹریبیوٹ ٹو اے اور ایٹریبیوٹ ٹو بی اور کلاس تھری میں ایٹریبیوٹ تھری اے ہیں اور آپریشنس میں کلاس ٹو میں آپریشن ٹو اور کلاس تھری میں آپریشن تھری اے ہے تو یہ ان کے علاوہ ہیں جو انہوں نے کلاس سے انہیریٹ کی ہے تو یہ جو ایرو جو ہے یہ انہیریٹنس کی نشانی ہے جس کلاس سے وہ نکل رہا ہے تیر وہ ڈیرائیوڈ کلاس ہے اور جس کلاس کو وہ تیر جا کے ٹچ کر رہا ہے جہاں پر اس کا تیر والی سائڈ ہے تو وہ سپر کلاس کی نشاندہی ہے یہ ادھر کلاس ون اور کلاس جو ہے اس کے درمیان میں ایک لائن لگی ہوئی ہے اگر یہ دو کلاسز کے درمیان میں لائن ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو کلاسز ان کے انسٹنسز آپس میں کچھ ان کی ریلیشن شپ ہوگی یہ آپس میں کوئی لنک ہوگا تو اگر یہ ایک اسٹریٹ لائن ہے تو یہ ایسوسیشن کو ظاہر کرتی ہے تو کلاس ون اور کلاس میں یہ جو اسٹریٹ لائن ہے یہ ایسوسیشن کو ظاہر کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس ون کے انسٹنسز اور کیونکہ یہ کلاس ٹو اور کلاس تھری جو ہیں یہ اسی کلاس کی سب کلاسز ہیں تو یہ کلاس ون کے انسٹنسز یہ کلاس ٹو اور کلاس تھری کے انسٹنسز کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہوں گے اور اگر کلاس جو ہے یہ ایک پیور ایبسٹریکٹ سپر کلاس ہے پیور ورچوئل کلاس ہے جس کے اپنے انسٹنسز نہیں ہیں تو then we are talking about class two and class three اگر آپ کو آبجیکٹ پروگرامنگ کے حوالے سے آپ کو یاد ہو تو آپ نے پولیمارفزم اور ورچوئل کلاسز اور وہ اس طرح کے کانسیپٹس آپ نے دیکھے ہوں گے یہ بیسکلی یہ میں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایکچولی کلاس ون کی ایسوسیشن جو کنکریٹ انسٹنسز ہوتے ہیں اس کلاس کے ان کے ساتھ ہوگے رائٹ سو یہ لائن گو کے کلاس ون اور کلاس ٹو کے درمیان میں نہیں ہے اور کلاس ون اور کلاس تھری کے درمیان میں نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ لائن یہ ایسوسیشن کلاس ون اور سپر کلاس جو کلاس ٹو اور کلاس تھری کی سپر کلاس ہے اس کے درمیان میں ہے جو ریلیشن شپ کو بھی یہ سب کلاسز جو ہیں انہیریٹ کر رہی ہیں اس وجہ سے کلاس ون کی ان دونوں کے ساتھ بھی ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جائے گی تو یہ آبجیکٹ ماڈل میں آپ کو صرف اسی طرح ظاہر کرنے کی ضرورت ہوگی آپ کو الگ سے سیپریٹلی ان کو ریلیشن شپ کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب چوتھی جو ہے یہ ایک آپ کو ایک ایرو سے ملتی جلتی چیز ہے جو between class four and class three ایک لائن نظر آ رہی ہے اس لائن کے ایک کونے پہ ایک ڈائمنڈ سا بنا ہوا ہے اگر یہ ڈائمنڈ بنا ہو تو اس ڈائمنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایگریگیشن کی طرف علامت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ class three A aggregates class four یعنی کہ کلاس تھری میں کلاس فور کے آبجیکٹس ہوں گے اور کلاس فور کلاس تھری کا ایک حصہ ہے ایک پارٹ ہے سو ایگریگیٹر جو کلاس ہے وہ کلاس تھری ہے جو ہول جس کو ہم کہہ لیں جو بڑی کلاس جو ہے وہ کلاس تھری ہے اور جو اس میں جو اس کے چھوٹا کمپوننٹ ہے وہ کلاس فور کے آبجیکٹس ہوں گے ایکچولی ایک اور طرح کی بھی ایگریگیشن جس کو ہم کمپوزیشن کا جس کو ہم نے نام دیا تھا وہ بھی ہوتی ہے جو یہاں پر اس اس میں شو نہیں کی لیکن اگر میں اسی ایرو کو اگر اس ڈائمنڈ کو میں فل کر دوں بلیک اس طریقے سے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اب کمپوزیشن بن گئی کمپوزیشن کیا چیز ہے کمپوزیشن ایک اسٹرانگ زیادہ اسٹرانگر ایگریگیشن ہوتی ہے جس میں جب یہ کلاس تھری کا انسٹنس بنے گا تو کلاس فور کا انسٹنس لازمی طور پہ وہ اس کے بیچ میں آ جائے گا وہ اسی وقت کریٹ ہوگا تو یہ کمپوزیشن میں آپشن نہیں ہوتی this is not an optional component اگر آپشنل کمپونیٹ ہے تو آپ ہالو ڈائمنڈ سے ظاہر کریں گے اور وہ سمپل ایگریگیشن ہوگی اور اگر یہ کمپلسری یا مینڈیٹری کمپونیٹ ہے تو پھر یہ کمپوزیشن ہوگی اور یہ اس میں فلڈ ڈائمنڈ ہوگا یہ بلیک جس طریقے سے اب آپ کو نظر آ رہا ہے تو اگر یہ ہالو ہے جیسے اب ہے تو یہ ایگریگیشن ہے اور اگر یہ فیلڈ ہے جیسے کہ اب ہے تو یہ ایک کمپوزیشن ہے اب ذرا تھوڑا سا ایک اور اس پہ نظر ڈال لیجئے کلاس ون اور جو کلاس کے درمیان میں جو لائن تھی اس میں ایک جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے زیرو ڈاٹ ڈاٹ اسٹار اور اسی طریقے سے یہ جو کلاس تھری اور کلاس فور میں جو کلاس فور والی سائڈ ہے اس پہ اس لائن پہ وہ جو ایگریگیشن کی جو لائن بنی ہوئی ہے ڈائمنڈ کے ساتھ اس پہ ون پلس لکھا ہوا اس کا کیا مطلب ہے یہ جو چیز جو ہے یہ کارڈینلٹی کو ظاہر کر رہی ہے جس طرف کچھ نہیں لکھا ہوا اس کا مطلب ہے کہ اس طرف اس آبجیکٹ کا ایک انسٹنس ہوگا اور جس طرح ون پلس لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ دوسری سائڈ پہ کلاس فور کے ایک سے زیادہ آبجیکٹس ہوں گے at least one but more than one are possible تو یہ ون ٹو مینی کی علامت ہے one plus with this condition کہ there must be at least one اور جب ہم وہ زیرو کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں زیرو ٹو اسٹار تو اس کا مطلب یہ ہے اور یہ سمپلی اسٹار بھی ہو سکتا ہے actually sometimes it is just represented by star instead of saying zero to star پھر once again one to many کی علامت ہے کہ کلاس ون کا ایک انسٹنس ہے اور کلاس کے there can be many instance یہ ان کے درمیان میں ایسوسیشن ہے لیکن اس کیس میں یو you نو know, وہ زیرو اور مور ہو سکتے ہیں جو کلاس تھری اور کلاس فور کے درمیان میں ہے وہ ون اور مور کی ہم بات کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ ون یہاں پر جتنے بھی ہوں زیرو اور one. تو یہ زیرو اور ڈاٹ ڈاٹ جو ہے یہ ایک اور بھی پرپز کو سرو کرنے کے لیے یہاں پر لکھا گیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ایکچولی آپ کوئی رینج بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں تین سے پانچ سو تھری ٹو فائیو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ایک طرف زیرو ہو کلاس ون والا جو میں زیرو کو تین کر دوں اور اسٹار کو فائیو کر دوں تو یہاں پر اس چیز سے یہ چیز نظر آئے گی کہ کلاس ون کا ایک انسٹنس اور جو کلاس کے انسٹنس ہیں they can vary from three to five کہ at least three maximum five تو یہ جو ہے یو ایم ایل میں یہ اس طریقے سے اس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے یہ یو ایم ایل جو ہے جس طریقے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا یہ ایک ایولیوشن سے یہ سامنے آئی چیز ایولیوشن کس طریقے سے کہ وہ ایوار یکبسن کی ایک میتھڈالوجی تھی جیمز رمبا کی او ایم ٹی دوسری میتھڈالوجی تھی اور گڑی بوجھ کی بوجھ میتھڈ تیسری میتھڈالوجی تھی ان سب کو ملا کے ایک یونیفائڈ میتھڈالوجی کے نام سے یہ چیز سامنے آئی اور انہی نوٹیشنز کی ایولیوشن کے طور پہ یہ نوٹیشن بھی سامنے آئی and at this point time this is the de facto standard for representing object models تو دنیا میں اس نوٹیشن کو تقریباً جو بھی آبجیکٹس سے ریلیٹڈ کو بات ہوگی جو بھی آدمی اس پہ کام کر رہا ہے وہ تقریباً زیادہ تر لوگ اس نوٹیشن کو سمجھتے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس یو ایم ایل نوٹیشن میں آبجیکٹ ماڈل کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی ہیں چند ایک چھوٹی چھوٹی جو زیادہ سوفسٹیکیٹڈ سسٹمز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یا سوفسٹیکیٹڈ ریلیشن شپس کو یا سوفسٹیکیٹڈ بیہیویئر کو ریپرزینٹ کرنے کے حوالے سے وہ بھی استعمال ہو سکتی ہیں اس کا میں نے اس جو چھوٹی سی ایک سمرائزڈ آپ کو ورژن آپ کو دکھائی تھی یہ اس میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن وہ جب آپ کو جو آپ کے جو ہینڈ آؤٹس جو ہیں اس میں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل ہوگی وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ نہیں ہے لیکن یہ کافی حد تک سفیشینٹ ہے کافی کچھ آپ اس سے کر سکتے ہیں جب ہم زیادہ کمپلیکس سسٹمز کی بات کریں گے تو اس میں ہم اس کو چیز کو بھی جا کے دیکھ لیں گے اور پھر اس وقت میں آپ کو اس چیز کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا اب ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایک آبجیکٹ ماڈل بنا لیا آپ نے آبجیکٹس نکال لیے ان کی کلاسیفیکیشن کر لی how are you going to say کہ یہ ایک اچھا آبجیکٹ ماڈل ہے تو ایک جو چیز ہم ابھی دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ how to evaluate object model how to evaluate this thing کہ یہ ایک اچھا آبجیکٹ ماڈل ہے کہ نہیں ہے اس میں کلاسز ہماری اچھی ہیں کہ نہیں ہیں تو اس کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا اور ایکچولی اگر آپ یاد کریں اس چیز کو جو ہمارا جو مین کرائٹیریا جو تھا وہ کپلنگ اور کوہیجن کے حوالے سے تھا کپلنگ کیا چیز ہے کہ جو آپس میں ان کی جو اینٹیز کی ریلیشن شپس جو ہے وہ کپلنگ کو ظاہر کرتی ہے تو یہ ایسوسیشنس اور ایگریگیشن جو ہیں یہ کپلنگ کی علامتیں ہیں کہ یہ آپس میں کپلڈ ہیں ان کو آپس میں اگر توڑ دیا جائے تو یہ شاید یہ کام نہ کر سکیں تو کپلنگ کو ہم نے کم سے کم رکھنا ہے کپلنگ کم رکھنے سے کیا فائدہ ہے کپلنگ کم رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنسی جتنی کم ہوگی اتنا یہ سسٹم بہتر ہوگا اتنا زیادہ مینٹینیبل ہوگا اور کوہیجن کیا ہے کہ جو آپ کی جو کلاسز جو ہیں وہ کتنی بہتر اینٹیز ہیں کتنے اس میں ایک اسپیکٹ کو سسٹم کی کور کر رہی ہیں تو اسی حوالے سے ہم اس بات کو مختلف طریقوں سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے مختلف طریقوں سے اس بات کو ہم اس بات کا جائزہ لیں گے تو آئیے چلتے ہیں کچھ ہم دیکھتے ہیں چیزیں جو ہماری آبجیکٹس کے حوالے سے کہ آبجیکٹ ایک اچھا آبجیکٹ ماڈل کیا ہے ایک اچھی کلاس کون سی ہے اس میں کچھ چند چیزوں کی طرف میں آپ کی بات کروں گا with examples I try to explain کہ یہ کلاس بہتر ہے اس کلاس کی نسبت اور اس کی وجہ یہ ہے تو جو سب سے پہلی اس سلسلے میں جو میں بات کروں گا وہ ایک فنکشنل اورینٹیڈ اور آبجیکٹ اورینٹیڈ کے حوالے سے بات کروں گا یہ میں اسٹیج پہ یہ بات کرنا کیوں ضروری سمجھتا ہوں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے جو کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک پرانی ٹریننگ فنکشن اورینٹیڈ پیراڈائم میں ہوئی ہوتی ہے گو کہ شاید آپ لوگوں کے ساتھ تو وہ کیس نہ ہو لیکن آپ لوگوں کو اس طرح کے آبجیکٹ ماڈل سے یقیناً سابقہ پڑے گا جو پہلے کسی نے بنائے ہوں اور اس میں یہ ہے کہ جو ماڈلر جو ہے اس نے کیونکہ اس کی ٹریننگ وہ فنکشن اورینٹیڈ میں ہوتی ہے تو جب وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ میں جب وہ شفٹ کرتے ہیں تو ایکچولی ان کی تھنکنگ پروسیس چینج نہیں ہوتا اور تھنکنگ پروسیس کیا ہے یہ ایک بیسیکلی پیراڈائم شفٹ ہے یہ ایک سب سے مشکل کام ہے کہ آپ instead of thinking in terms of functions you start to think in terms of objects تو یہ ایک بڑی مشکل سی بات ہوتی ہے بعض لوگوں کے لیے اور اس وجہ سے آبجیکٹ ماڈل میں کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ خرابیاں یہ ہوتی ہیں کہ ایکچولی وہ نام تو وہ ایک آبجیکٹ اورینٹیڈ ماڈل کا ہے نام تو ایک آبجیکٹ اورینٹیڈ سسٹم کا ہے لیکن اصل میں وہ ایک فنکشنل تھنکنگ سے ڈیولپ ہوا ہوا ہے اور اس کا سب جو اس کی جو کچھ آپ اسے دیکھیں تو آپ کو وہ ایک ایکچولی وہ ایک فنکشن اور نظر آئے گا تو ایکچولی وہ نام تو چاہے کلاس کا ہو نام تو چاہے آبجیکٹ کا ہو لیکن ہے وہ ایک کلیکشن آف فنکشن تو اس چیز کو ریئل نے اپنی اس میں جو ہیورسٹکس کی بک میں اس نے آبجیکٹ اور ایکشن اورینٹیڈ کا نام دیا ہے جو فنکشن پیراڈائم ہے اس کو وہ ایکشن اورینٹیڈ کی بات کہہ رہا ہے تو آئیے چلتے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈفرنس کیا ہے ایکشن اورینٹیڈ اور آبجیکٹ اورینٹیڈ میں ڈفرنس کیا ہے اس چیز کو میں ایگزامپل کے ذریعے بڑی ڈیٹیل سے میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا شاید میں اس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں سرسری سا آپ آپ کو پتہ نہیں یاد ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن یہاں پر ایگزامپل کے ذریعے وتھ ڈایاگرامس یہ زیادہ ڈیٹیل سے میں اس چیز کی بات کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ آپ پہ یہ ڈفرینس واضح ہو جائے تاکہ آپ یہ غلطی نہ کریں اور یہ ایک بیسک فنڈامنٹل ایشو ہے یہ ایک پورا آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم جو اس چیز پہ پوری بلڈ ہوئی ہوئی ہے یہ ایک پورا تھنکنگ پروسیس ہے اور اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے وہ کیا ہے تو یہاں پر میں اس چیز کا ذکر کروں گا تو آئیے چلتے ہیں یہ ذرا سلائڈ دیکھتے ہیں یہ آبجیکٹ اور فنکشن اورینٹیڈ یا ایکشن میں بیسک فرق کیا ہے بیسک فرق ہے کہ ایکشن اورینٹیڈ میں یا فنکشن اورینٹیڈ میں فوکس جو ہے وہ ایک سینٹرلائز کنٹرول میکانزم پہ ہے ایک مین پروگرام ہے وہاں سے وہ فنکشن کال ہوتے ہیں اس سے آگے فنکشن کال ہوتے ہیں اینڈ سو سو فورتھ ان فنکشن سے یہ چیز ساری آپ کا سسٹم بنتا ہے تو ایک فنکشن دوسرے فنکشن کو کال کرتا ہے اور فنکشن آپس میں کوآڈینیٹ کوپریٹ کرتے ہیں ایک سے دوسرے کو کال کرتے جاتے ہیں اور آپ کی جو بھی آبجیکٹیو اچیو کرتے ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ میں بڑا ملتا جلتا کانسیپٹ ہے but you know the controlised control ایک سینٹرل پوائنٹ پہ نہیں ہے کنٹرول ہر آبجیکٹ کے پاس اپنا کنٹرول ہے اور آبجیکٹ ایک دوسرے کو میسیجز بھیجتے ہیں اور اس سے وہ اس چیز کو اچیو کرتے ہیں تو یہ جو آپ کے سامنے یہ جو سلائڈ نظر آ رہی ہے اس میں میں نے یہ چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس دونوں میں فرق کیا ہے آپ یہ ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھیے بیسک فرق یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلے میں اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں کہ آبجیکٹ میں کیونکہ جو آبجیکٹ کے ساتھ ڈیٹا اور بیہیویئر جو یعنی کہ اس آبجیکٹ کو اس ڈیٹے کو مینج کرنے کے لیے جو فنکشنلٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس آبجیکٹ کے اندر ہی موجود ہے جبکہ ایکشن میں ڈیٹا اور فنکشنلٹی دو سیپریٹ چیزیں ہیں ایگزامپل ذرا شاید آسانی سے اگر جو سمجھ آ جائے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ڈیٹا بیس سسٹم ہے اس میں ٹیبلز ہیں اور ان ٹیبلز کے اوپر آپ نے فنکشنس لکھے ہوئے ہیں تو یہ آپ کے فنکشنس ہیں یہ آپ کے ٹیبلز ہیں ان فنکشنس اور ان ٹیبلز کی آپس میں اس طریقے سے ریلیشن شپ ہے کہ یہ ایک فنکشن جو ہے یہ ان دو ٹیبلز کو یوز کر رہا ہے اور یہ ایک ٹیبل جو ہے یہ یہ ان تین مختلف فنکشنس میں استعمال ہو رہا ہے تو there is a many to many relationship between these functions and these tables یہ آپ کے سامنے سلائڈ پہ یہ چیز نظر آ رہی ہوگی اچھا اب ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کیجئے اگر ہم جب یہ ٹیبل اور فنکشن کو سیپریٹ رکھتے ہیں یعنی کہ ڈیٹا اور فنکشن کو سیپریٹ رکھتے ہیں اگر ہمیں کسی قسم کی چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا اب چینج دیکھیے دو طرح سے ہو سکتی ہے یا تو میں ان ٹیبلز میں بھی چینج کر سکتا ہوں یا مجھے یہ فنکشنلٹی میں چینج کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو ٹیبل میں کوئی میرا ڈیٹا اسٹرکچر چینج ہو سکتا ہے کوئی میری ڈیٹا کی ایٹریبیوٹس کوئی اس میں یعنی کہ ٹیبل کی جو لک اینڈ فیل جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے کسی بھی وجہ سے میں کچھ اور اس میں انفارمیشن اسٹور کرنا چاہ رہا ہوں کچھ انفارمیشن جو میں نے اسٹور کی ہوئی ہے وہ اس کی پراپر فارمیٹ میں نہیں ہے پراپر ٹائپ اس کی نہیں ہے اس کی ٹائپ میں چینج کرنا چاہ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ تو اس سے فرق کیا پڑے گا تو یہ دو طرح کی چینجز ہیں ذرا اس اس چیز کو ذہن میں رکھیے اور جو جو پکچر آپ کے سامنے ہے اس کو ذرا غور سے اس پہ غور اگر میں کسی فنکشن میں چینج کرتا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا اب یہ ریلیشن شپ کس طریقے سے ہے فنکشنس اور ٹیبلس کی ریلیشن شپ ہے many many to relationship ہے یہ ایک فنکشن جو ہے یہ ایک سے زیادہ ٹیبلس کو ایکسس کر رہا ہے اس میں سے انفارمیشن اٹھا کے اس کو پروسیس کر رہا ہے اور ایک ٹیبل کی انفارمیشن ایک سے زیادہ فنکشنز میں استعمال ہو رہی ہے تو جب میں کسی فنکشن میں چینج کروں گا تو کیا ہوگا اس سے جو اگر میں فنکشن کا کوڈ پڑھوں تو مجھے اس سے یہ پتہ لگے گا کہ یہ میں کس ٹیبل سے انفارمیشن جو اٹھا کے لے کے آ رہا ہوں اور اس سے مجھے یہ پتا لگا کہ کون کون سے ٹیبل کے ساتھ میرا تعلق ہے اس فنکشن کا کون کون سے کے ساتھ تعلق ہے اور اگر کوئی چینج ہوئی ہے تو اگر اس کے ساتھ فنکشن کے ساتھ ریلیٹڈ چینج ڈیٹا کے ساتھ بھی ہوئی تو مجھے فلاں ٹیبل میں جا کے یہ چیز کچھ تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی تو اگر میں اوپر سے فنکشن کی طرف سے آؤں تو میرے لیے چینج کرنا آسان ہے بیکاز فنکشن میں وہ ٹیبل کے بارے میں یا ڈیٹا کے بارے میں انفارمیشن موجود ہے آن دی ادر ہینڈ اگر مجھے ڈیٹا میں چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر کیا ہوگا ذرا اس چیز کو ذرا غور سے دیکھیے اور پھر اس چیز کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب یہ جو انفارمیشن کا فلو جو ہے یا انفارمیشن کی جو ہمارے پاس چیز موجود ہے وہ ون وے ہے ایک طرف اس کا فلو ہے فنکشن سے ڈیٹا کی طرف ہے unfortunately we do not have this information کہ کون سا ڈیٹا کس فنکشن میں یوز ہو رہا ہے تو اگر یہ اگر یہ ٹیبل ون جو آپ کے سامنے ہے یہ تین مختلف فنکشنز میں یوز ہو رہا ہے تو جب آپ اس ٹیبل میں کوئی چیز چینج کریں گے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ان تینوں فنکشنز میں چینج کرنی پڑے کیونکہ آپ جو ڈیٹا اسٹرکچر کو ایکسس کر رہے ہیں وہ ڈیٹا اسٹرکچر چینج ہو گیا لیکن یہ انفارمیشن ٹیبل میں موجود نہیں ہے کہ کون کون سے فنکشن اس کو ایکسس کر رہے ہیں یہ اس کی فنکشنلٹی اسکیٹرڈ آل اوور اور یہ لنک بھی نیچے سے اوپر کی طرف نہیں ہے اس وجہ سے اس چینج کو مینج کرنا بنسپت اس کے کہ جو فنکشن میں چینج ہے اور اس سے آپ میں ٹیبل میں چینج کرنی پڑے گی اس چینج کو مینج کرنا دو مختلف کمپلیکس چیزیں ہیں پہلا کام بنسبت دوسرے کام کے آسان ہے فنکشن سے ٹیبل کی طرف آپ کے پاس لنک موجود ہے آپ اس کا کوڈ دیکھیں گے تو آپ کو ٹیبل کی انفارمیشن مل جائے گی لیکن ٹیبل میں دیکھیں گے تو آپ کو فنکشن کی انفارمیشن نہیں ملے گی اور آپ کو اس کو سارے کوڈ کو سکین کر کے تو پھر آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کون سا ٹیبل کس فنکشن میں استعمال ہو رہا ہے اور اس وجہ سے اس چینج کو مینج کرنا نہایت مشکل ہے یہی مین ڈفرنس ہے آبجیکٹ اور فنکشن اورینٹیڈ یا ایکشن اور درمیان میں یہ جو بیسک ڈفرینس ہے اسی وجہ سے جس طریقے سے میں نے پہلے بات کی تھی اسی وجہ سے عموماً آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن جو ہے وہ فنکشن اورینٹڈ ڈیزائن کی بنسبت بہتر ڈیزائن یلڈ کرتا ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ اپروچ بہتر رزلٹ دیتی ہے کیونکہ اس میں ڈیٹا اور فنکشن کیونکہ ایک ہی جگہ اکٹھے کر دیے جاتے ہیں جبکہ فنکشن اورینٹڈ میں ڈیٹا اور فنکشن عموماً فاصلے پہ ہو سکتے ہیں دو مختلف جگہوں پہ ہو سکتے ہیں آپس میں اس کا لنک اسٹیبلش کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ سسٹم مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے وہ زیادہ مینٹینیبل سسٹم نہیں رہتا اس وجہ سے اس کی کاسٹ اور اس پہ ٹائم بڑھ جاتا ہے تو یہ ایک فرق ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب آپ سسٹم ڈیزائن کریں تو آپ کی اپروچ آبجیکٹ اورینٹیڈ ہو یہ فنکشن اورینٹیڈ اورینٹیڈ کم ہو آئی مین فنکشن میں بڑے اچھے سسٹم ڈیزائن ہوئے ہوئے ہیں تو بہت کچھ اس میں ہو سکتا ہے لیکن جس طریقے سے میں نے کہا کہ عموماً آبجیکٹ اورینٹیڈ بہتر سسٹم یلڈ کرتا ہے یہ فنکشن اورینٹیڈ اور آبجیکٹ اورینٹیڈ کی جو ہم بات کر رہے ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ میں مین چیز میں نے شروع میں بھی بات کی تھی وہ اب دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا وہ یہ ہے کپلنگ اینڈ کوہیجن ہم نے ایسا سسٹم ڈیزائن کرنا ہے کہ جو لوزلی کپلڈ ہو اور ہائیلی کوہیسو ہو تو یہ کپلنگ اینڈ کوہیجن کی طرف ذرا ایک نظر دوڑاتے چلتے ہیں اب ہم نے یہ ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ ہم کیسے ایسا سسٹم ڈیزائن کریں جس میں جو آپ کی کلاسز جو ہیں وہ لوزلی کپلڈ ہوں اور ہائیلی کوہیسو ہوں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور اگر آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے آبجیکٹ اورینٹیڈ آپ کا جو ماڈل جو ہوگا وہ یقیناً ایک کافی اچھا ماڈل ہوگا اور اگر آپ ان پرنسپلس کو اپلائی کریں گے تو آپ کو اچھے ریزلٹس ملنے کے چانسز بڑھ جائیں گے تو میں یہ آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے دوبارہ آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں تو آئے چلتے ہیں یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں اور یہ سلائڈ دیکھتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے سلائڈ نظر آ رہی ہے اس میں پانچ باکسز ہیں ایک دو تین چار اور پانچ جن کو یہ نمبر اس طریقے سے دیے گئے ہیں یہ پانچ باکسز جو ہیں یہ ایک سسٹم کے پانچ سارٹ آف کمپوننٹس آپ کہہ لیں یا موجول کہہ لیں یا جو بھی آپ اسے کہہ لیں یہ اس کے چار حصے پانچ حصے ہیں اب یہ پانچ حصے جو ہیں یہ اس طریقے سے ہیں کہ ایک اور دو جو باکس ہیں یہ آپس میں کچھ تھوڑا سا ان کے درمیان میں اوور لیپ ہے بیچ میں یہ جو ایک ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور دو جو ہے یہ کچھ ڈیٹے کو شیئر کر رہے ہیں تین جو ہے یہ ٹوٹلی سارٹ آف انڈیپینڈنٹ ہے جو سسٹم آپ کا دو چار اور پانچ جو ہیں یہ ایک دوسرے سے اوور لیپ اس طریقے سے ہیں کہ یہ تینوں میں کچھ چیز ایسی ہے کہ بالکل کامن ہے جو یہ آپ کو ایک درمیان میں باکس نظر آ رہا ہے جو تینوں میں ہے پھر دو اور پانچ میں کچھ کامنلٹی ہے دو اور چار میں کچھ چیزیں کامن ہیں اور چار اور پانچ میں کچھ چیزیں کامن ہیں تو یہ اس طریقے سے یہ ایک سسٹم ہے تو اس سسٹم میں یہ جو آپ کو خاص طور پہ دو پانچ اور چار جو یہ ڈبے جو ہیں یہ آپس میں بڑے ہائیلی کپلڈ ہیں ان میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں ایک اور دو میں کچھ کامنالٹی ہے تین میں ایک بالکل انڈیپینڈنٹ جو چیز ہے بنی ہوئی ہے تو ہم اس سسٹم کو بہتر سسٹم کیسے بنا سکتے ہیں یہ ایک یو نو فنڈامنٹل سوال ہے اور اگر اس چیز کو آپ سمجھ جائیں گو کہ یہ ایک کنکریٹ ایگزامپل نہیں ہے یہ ایک بالکل ایبسٹریکٹ ایگزامپل ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اس کو جو میں ڈائیگرام آگے جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس سے آپ کو یہ چیز کافی آسانی سے سمجھ آ جائے گی یا آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اس چیز کو جو میں بات کر رہا ہوں اس وقت اب آئیے چلتے ہیں اسی سسٹم کو ذرا ہم تھوڑا سا بریک کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مختلف ڈبوں کے درمیان میں جو کامن چیزیں تھیں اب یہ ڈبے ہیں کیا چیز ذرا ایک نظر ان پہ بھی دوبارہ ذرا اس پہ غور کر لیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ پکچر کلیئر ہو یہ ڈبے کیا تھے یہ ڈبے یہ تھے یہ ایک فنکشن کو اور اس کے ساتھ کچھ ڈیٹے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فنکشنز آپ کے جو گول دائرے جو ہیں یہ آپ کے فنکشنز ہیں one two three four and five تو یہ جو فنکشنز ون ہے یہ اس ڈیٹے کو یوز کر رہا ہے جو اس ڈبے سے آپ کو نظر آ رہا ہے جو فنکشن ٹو جو ہے یہ دوسرے ڈبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور فنکشن تھری اور فور اور فائیو یہ اسی طریقے سے یہ ان ڈبوں سے تعلق ہیں تو یہ جو گول دائرے one two three four and five جو ہیں یہ فنکشنز ہیں اور یہ جو ڈبے جو ہیں یہ ڈیٹا ہے تو یہ جو بیچ میں جو کامن بلاکس جو ہیں یہ کامن بلاکس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے مثلا یہ جو کارنر پہ ڈبا ایک اور دو جس جو فنکشن سے جو آ رہے ہیں ان کے درمیان میں یہ کارنر والا جو حصہ جو دکھایا گیا ہے یہ کامن ڈیٹا ہے اور دونوں اس ڈیٹا کو یوز کر رہے ہیں دونوں function function one and function two اور اسی طریقے سے یہ باقی چیزیں بھی آپ کے you know it's easy to follow اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کیسے اس کو بریک کریں کہ یہ سسٹم یہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو اس میں کپلنگ کم ہو جائے اس میں ڈیٹا انڈیپینڈنٹ ہو جائے اور یہ ایک زیادہ موجولر زیادہ مینٹینیبل سسٹم بن جائے اب یعنی کہ ایک بار پھر سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کونے پہ جو ڈیٹا ہے یہ اس میں کپلنگ کریٹ کر رہا ہے کپلنگ کیسے جو کامن ڈیٹا ہے اگر وہاں پر کوئی آپ چیز چینج کرتے ہیں تو آپ کو ان تمام فنکشنز میں جا کے آپ کو چینج کرنی پڑے گی جس کا اس ڈیٹے سے تعلق ہے یا چینج کرنی پڑ سکتی ہے ضروری نہیں کہ آپ کو چینج کرنی پڑے depends but you know you will you would at least need to look at that اس کو دیکھنے کی ضرورت ضرور ہوگی اور اگر آپ اس کو پوری توجہ سے اینالائز نہیں کریں گے تو غلطی کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اگر ہم اس سسٹم کو اس طریقے سے بریک کر دیں جس طریقے سے اب یہ آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کامن ڈیٹا جہاں جہاں تھا یہ بلاکس یہ سارے ڈبے جو ہیں جہاں وہ ان کو سب کو الگ کر دیا اور ان کو الگ کرنے سے نہ صرف یہ ہے کہ ساتھ یہ کر دیا کہ ان کے ساتھ جو فنکشنلٹی جو ایسوسیٹڈ تھی وہ جو اس ڈیٹے کو ایکسس کر رہی تھی اس فنکشنلٹی کو یا اس ڈیٹے کے اوپر ہم نے کچھ فنکشنلٹی دے دی جو اس ڈیٹے کو ایکسس کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے یعنی کہ یہ جو باقی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں چھ سات آٹھ نو اور دس یہ اس طرح کے جو اب جو گول دائرے یہ وہ فنکشنلٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو اس ڈیٹے کو ایکسس کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی تو یعنی کہ اگر یہ جو بلاک جو ون اور ٹو کے درمیان میں کامن تھا اس کو ہم نے توڑ کے اس کے ساتھ ہم نے ایک فنکشنلٹی ایسوسیٹ کر دی سکس اور اس کو یہ کیا کہ یہ جو ون یا ٹو جو کچھ بھی اس کے ساتھ کر رہا تھا وہ سکس کے تھرو از آلسو اویلیبل تو اب ہم نے یہ کیا کیا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے اب ڈیٹا میں کوئی کامنلٹی نہیں رہی ہر ڈیٹا آپ نے بالکل الگ الگ کر دیا کسی جگہ پہ کوئی اوور لیپ نہیں ہے اور ہر ڈیٹا کے اوپر آپ نے کچھ فنکشن دے دیا تو جو کامن جو ڈیٹا تھا اس سے ہمیں یوز تو کرنا تھا اب وہ ون اور ٹو دونوں میں اس کو یوز کرنا تھا وہ جو کونے والا ڈبا تھا تو اب اس کو کیا کیا جائے اس کے ساتھ تو آپ نے فنکشنلٹی سکس ایسوسیٹ کر دی اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسٹیڈ کہ ون یا ٹو جو ہے اس ڈیٹا کو ڈائریکٹلی ایکسس کریں کیونکہ ہم نے وہ فنکشنلٹی پرووائڈ کر دی سکس کے ذریعے تو اگر ٹو کو کوئی چیز چاہیے جو اس کامن بلاک میں تو instead of going to that common block directly it should go through six it should request six کہ مجھے یہ ڈیٹا اس ڈیٹے سے یہ انفارمیشن چاہیے یا اس میں سے جو بھی اس کا سلسلہ آپ کو ریکوائرمنٹ ہے تو ڈائریکٹ جانے کے بجائے آپ سکس کے تھرو چلے گئے جب سکس کے تھرو چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ڈیٹا آپس میں ڈی لنک ہو گیا اگر کسی وجہ سے آپ کو وہ ڈیٹا کی چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو دو یا ایک میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو سکس میں چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی اور دو اور ایک کا سکس کے ساتھ لنک یا انٹرفیس ویسے کا ویسے ہی رہے گا اور اس وجہ سے یہ سسٹم زیادہ مینٹنیبل ہو جائے گا یعنی کہ ہم نے اس ایگزامپل میں کیا کیا کہ ہم نے ڈیٹا اور فنکشن کی کپلنگ ذرا توڑ دی یہ جو relationship many to many تھی پہلے کہ ایک ڈیٹا تھا وہ بہت سارے فنکشنز میں استعمال ہو رہا تھا اس کو ہم نے توڑ دیا ہم نے کہا کہ یہ جو ڈیٹا جو ہے وہ ایک ہی فنکشن میں استعمال ہوگا یا ایک ہی گروپ آف فنکشن میں استعمال ہوگا اور جب آپ اس کو اس طریقے سے کریں گے تو آپ نے سسٹم کو ڈی کپل کر دیا زیادہ اس کی کپلنگ کم کر دی اور کپلنگ آپ کی ڈیٹا کے تھرو نہیں بلکہ آپ کی فنکشن کے تھرو ہوئی اور فنکشن کے تھرو ہونے سے آپ کا مینٹننس زیادہ آسان ہو گئی یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ میتھڈالوجی میں یہ ایک نہایت امپورٹنٹ اصول ہے اور اس اصول کو آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا میں اس بات کو ایویلویشن آف آبجیکٹس کو آبجیکٹ ماڈل کو uh, آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں لیکن اس وقت میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں تو اس سے پہلے ختم کرنے سے پہلے آئیے چلتے دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کچھ باتیں کی ذرا اس کو دوہرا لیں تو یہ آج کی سمری آج ہم نے تین چار مختلف چیزوں کو دیکھا تین چار مختلف کانسیپٹس کو ذرا ذہن میں ہم نے ذہن نشین کرنے کی کوشش کی پہلا جو کانسیپٹ تھا وہ تھا کلاسیفیکیشن کا کانسیپٹ ہم نے کلاسیفیکیشن کے حوالے سے بات کی ہم نے کہا کہ کلاسیفکیشن کیا چیز ہے کلاسیفکیشن کا کیا رول کیا ہے اور کس طریقے سے کلاسیفکیشن کی جاتی ہے ریمبر کہ ہم نے کہا تھا کہ کلاسیفکیشن میں یہ چیز نہایت ضروری ہے کہ آپ ایک کھلے ذہن سے آبجیکٹس کا مطالعہ کریں اور پھر دیکھیں کہ کون سا آبجیکٹ کس کیٹیگری میں فٹ ہو سکتا ہے یہ کلاسیفیکیشن جو ہے یہ تین چار مختلف طریقوں سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا ڈریون بہیویئر یا ریسپانسبلٹی ڈریون تو ہم ہر اینگل سے آبجیکٹس کو دیکھیں اس کا بہیویئر کیا ہے ڈیٹا کیا ہے ریسپانسبلٹی کیا ہے اور پھر چیزوں کو کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم بہتر کلاسیفیکیشن ہمیں اس سے اچیو ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے آبجیکٹ ماڈلنگ نوٹیشن کو دیکھا یو ایم ایل کی نوٹیشن کیا ہے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کلاسز کو کیسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اور ان کے درمیان میں ریلیشن شپس کو کیسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے جو ایروز جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں انہیریٹنس ریلیشن شپ کو جو لائنس جو ہیں وہ ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اور جو ایسی لائنز جن کے ایک طرف ڈائمنڈ بنا ہو وہ ایگریگیشن یا کمپوزیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اگر وہ ہالو ہوگا ڈائمنڈ تو وہ ایگریگیشن ہوگی اگر وہ ڈائمنڈ فلڈ ہوگا بلیک ہوگا تو وہ کمپوزیشن ہوگی اس کے بعد ہم نے آخر میں دیکھا کہ ایک آبجیکٹ ماڈل کو ایویلویٹ کیسے کیا جا سکتا ہے تو اس سلسلے میں ہم نے بات کرنی شروع کی تھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ سسٹم کوئی کپلنگ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اگر آپ ڈیٹا کو اگر فنکشن کے ساتھ لنک کر دیں اور ڈیٹا کی ڈپینڈنسیز ختم کر دیں جس فنکشن یا گروپ آف فنکشن میں ایک ڈیٹا چاہیے صرف اس کے ساتھ ہی اس کی ایسوسیشن ہو تو آپ کا سسٹم کم کپلڈ ہوگا لیس لوزلی کپلڈ ہوگا اور یہی ہمارے سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس بات کے ساتھ ہی میں آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اس موضوع پہ اگلے لیکچر میں گفتگو جاری رہے گی اس وقت تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ اور السلام علیکم